حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزن کی آزان سنی تھی کہ آپ اس طرح فرما رہے تھے جس طرح معزن کہہ رہا تھا سنن نسائی حدیث نمبر 677